آتا ہے کہ میرا مرنا خلوص نو گر کی آزمائش ہے پتا نہیں کس عالم نے یہ کہہ دیا یہ جو مرنے والے ہوتے ہیں اوادس میں عزیزان من ہے ان کا مرنا ہم جینے والوں کے خلوص کی آزمائش ہوتا ہے گناگار وہ نہیں تھے جو اس تعلیب کے اندر مر گئے پہلے گناگار وہ تھے کہ جنہوں نے حفاظتی تدبیریں ان کے لیے نہ کی اور اس کے بعد گناگار ہم ہیں جو حادثے کے شکار نہیں ہوئے اور ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے یا جتنا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے یہاں اگر عمر کے پوتے میں اور بدو کے لڑکے میں تمیز ہو جائے گی یہ ہوگا وہ گنا جو بخشا نہیں جائے گا جسے کوئی توبہ بخش نہیں سکے گی انسانوں کے گنا تو انسان بخشا کرتے ہیں خدا نہیں بخشا کرتا اور انسانوں کے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ قرآن نے یہ گنایا ہے کہ یاد رکھو جس شخص کے ہاتھوں کوئی ایک متنفس بھی ضائع ہو گیا نہ حق جرم کے اعتبار سے سمجھ لو کہ اس نے پوری میں انسانی کو قتل کر دیا ایک سرد بھی عزیزہ نے مان جو بچ سکتا ہے ہمارے کچھ کرنے سے اگر وہ ہلاک ہو گیا ہے ہمارے اس نہ کرنے سے خدا کی نظام میں یہ جرم ہے کہ ہم نے پوری انسانیت کو قتل کر دی تو سکتی میں اس کی سزا کیا ہوگی یہ ہے وہ غذب جسے ہم کہتے ہیں خدا کا آیا کرتا ہے یہ ہے وہ جرائم جن کی وجہ سے یہ سزائیں ملتی ہیں نگاہ کا رخ اس طرف رکھو ابھی جانے مانو پھر بات بھی سمجھ میں آ جائے گی اور پھر آئندہ کے لیے ہم ان تباہیوں سے بھی بچ جائیں گے ورنہ اگر ہم یہی پکارتے رہے کہ یہ مرنے والے اپنے گناہوں کی تعداد میں مر گئے جینے والے ہم اس لیے جیے کہ ہم بڑے مقرر جینے جاہے لائی تھے آئندہ ہم ان کسی طرح ان کی ذات میں آ جائیں گے سوال اس وقت یہ ہے کہ آج ہم بچنے والوں کے خلوص کی جو آزمائش ہو رہی ہے اس میں ہم کس حد تک پورے اتر رہے ہیں ہمارے مجرمانہ تغافل کی وجہ سے جو بیچارے مر گئے ہیں جو تباہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان کے جرائم ان کی سزا بھی ان کی اس تباہی کی سزا بھی ہمیں ملے گی قومی حیثیت سے ساری قوم کو میں کہتا ہوں اس میں ہم شامل ہیں لیکن جو بچ گئے ہیں ان کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے اگر ہم کہ جو اس سیلاب سے اس طرح سے بچ گئے ہیں اگر ان سے ہم سے ہی ہوگی تو یہ اگلا جرم ہوگا جس جرم کی سزا ہمیں الگ ملے گی حفاظتی تدابیر کی طرف سے تغافل برتنے میں پوری قوم کی قوم کو وہ سزا اور ان کے لیے جو کچھ کر سکنا ہے اسے نہ کر سکنے کی ہمیں سزا جو ہم زندہ ہیں اور ہزر تیرا دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں یہ فطرت کی تعزیریں ہیں نا جو ہم سے یہ آ رہی ہیں آج ہم نے سے ایک ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو اتنی نام سے محفوظ اپنے گھر میں بال بچوں میں بیٹھا ہوا اسی طرح سے وقت کے اوپر کھا رہا ہوں پی رہا ہوں اس لیے کہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا اس پانی نے اپنا رخ ادھر موڑ دیا تھا میری اور کوئی کاریگری نہیں تھی وہ جو اس سے بچنے کے لیے درختوں کی شاخوں پر بیٹھے رہے تباہ ہونے والے گھروں کی چھتوں کے اوپر بیٹھے رہے ان گزرگاہوں کے اندر کسی نہ کسی طرح سے گرتے ہوئے بچ گئے وہ جو اس وقت سانس لے رہے ہیں اس دھوپ کے اندر کھڑی ہوئی دھوپ کے اندر بغیر کسی قسم کے سائے کے سڑکوں پر ریلوں کی پٹریوں پر ٹیلوں پر اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد بارش سے بچنے کا کوئی سامان نہیں پیچھے جانے کا کوئی سامان نہیں کہ جو کچھ پیچھے تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا آگے کوئی جگہ نہیں ہے کہ ابھی کوئی بستی بسی نہیں جہاں وہ جا کے بس جائیں وہاں پڑے ہوئے ہیں اس جرم کی پیداش میں کہ ہم نے ان کی حفاظت کا قبل از وقت انتظام نہیں کیا تھا آج ہم بچے ہوئے ہیں تو اپنی کسی کاریگری کی وجہ سے نہیں بچے ہوئے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے عزیزان مان کے ہم کسی طرح سے اس سے بچ گئے کم از کم اس بچنے کا سب کا ہی اتنا دے کہ ایک شرط ایک کو تو بچا دے کسی طرح سے اس سیلاب کی تباہی میں اتنے نہیں تباہ ہوئے جو اس کے بعد ان بچنے والوں میں تباہ ہوں گے بھوک سے پیاس سے موسم کی شدت سے بیماریوں سے دوائیاں نہ ملنے سے کھانے کے لیے نہ ملنے سے کسی شیلٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر انسانوں کے ہاتھوں لوٹ سے اس کو پانی کے ہاتھوں لٹنے کا تو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جیزا نے مانتا جتنا صدمہ اس میں ہوتا ہے ایک دوست کا درا کی بستی سے جان بچا کے اپنے بچوں کو ننے ننے بچوں کو لے کے یہاں چلا آیا غریب آدمی تھا پانی تھما تو اس نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں کہ اس میں سے کچھ دو چار برتن لے آؤں کہ جس میں ہم کم از کم گلاس ہی ایک مل جائے کہ میں بچوں کو پانی پلا سکوں جب وہ گیا ہے تو پانی اتر چکا تھا اور گھر میں سے سب کچھ لٹ چکا تھا اور یہ قوم جو ہے یہ بچ جائے گی خدا کے آزاد سے جسے آپ کہتے ہیں غریب کے گھر میں پھاڑ گیا ایک گلاس موجود نہیں تھا کہ جس پہ لا کے اپنے بچے کو پانی پلا سکتا اور یہ جو بچے ہوئے اول تو خیال ہی نہیں آ رہا تھا خیال آتا ہے تو ان کو جا کے ایسے دیتے ہیں جیسے کسی بازاری کو بیکاری کو گداگر کو خیرات کا ٹکڑا دیتے ہیں نے من خدا کے لیے ان کی جان تو اس عذاب میں دی تھی ان کی غیرت کو تو تم نہ خرید آج تک اس واقعہ کو نہیں بھول سکتا پینسٹھ کی جنگ میں جو یہاں سے ہمارے یہاں جنگ کی وجہ سے خاص بسر ہوئے کچھ لوگ وہ یہاں آ کے ادھر بس گئے ہوئے تھے ان گاؤں کے لوگ شہر میں آ گئے تھے ان کی لڑکیاں جوان لڑکیاں تھیں ان میں سیاسی بھی تھی جن کی شادی کے دن بھی جسے کہتے ہیں متے ہوئے تھے مقرر ہوئی ہوئی تھی تاریخیں یہاں کے رہنے والوں میں سے کچھ گھرانوں نے یہ کیا تھا کچھ انتظام کیا کہ یہاں اچھا ہے ان کے ہاں کے وہ خامن یا ان کے سسرال کے لوگ بھی آگے ہوئے تھے یہ بھی تھے کہ ان کا نکاح پڑھا دیا جائے بچیوں کی عزت محفوظ رہ جائے گی بڑا اچھا تھا یہ یہاں کے رہنے والے ان گھرانوں پہ اللہ اللہ ان کو خوش رکھے انہوں نے انتظام اس طرح سے کیا کہ بچیوں کو اس طرح سے ودا کیا جائے جیسے گھروں سے ماتے ودا کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے معیار تو وہ نہیں تھا نہ ہو سکتا تھا لیکن ان کو خالی ہاتھوں نہیں جانے دیا تھا ایک سہاگن ایک دلہن کی طرح جیسے ودا کرتے ہیں اتنا کچھ تو کام از اسے دے دیا تھا میرے حصے میں اتنی سعادت تھی علاوہ اور چیزوں کے بہرحال جو میں کر رہا تھا کہ ایک نکاح پڑھانے کی جو چیز تھی وہ بھی میرے ہاں ہوتی تھی ایک بچی کا نکاح پڑھایا اور اسے دینے کے لیے جو ہے کچھ چیزیں جو تھیں وہ رکھی گئی تھی بچیاں میرے لیے میری بیٹیاں تھیں مجھے بھی دادا جی اپنا کہتی تھی ایک بچی نے میں سے روتے ہوئے مجھے کہا کہ دادا جی مجھے یہ چیزیں نہ دیجیے میں حیران تھا کہ اس بچی نے یہ کیوں کہا کہا یہاں تک ٹھیک ہے جو آپ نے کیا گاؤں کے لوگ وہاں تھے میں نے ان سے پوچھا کہ اس بچی کی خاص بات کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کے نمبردار کی بیٹی ہے باپ بھی وہاں شہید ہو گیا بھائی بھی رہ گئے ماں وغیرہ نمبردار کی بیٹی ہے اس کی شادی انہی دنوں میں ہونے والی تھی نمبردار نے سات گاؤں کے لوگوں کو دعوت دی ہوئی تھی اور اس کے لیے بھینسیں اور گھوڑیاں اور گائے ہمارے ہاں یہ کچھ بھی دیتے ہیں بیٹی کو یہ بھی دے رہا تھا اور پھر ایک نیکی کے بدلے میں گاؤں کی ایک یتیم لڑکی تھی وہ اس کی بھی شادی کر رہا تھا اس کے لیے بھی اس نے کچھ جہیز بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے بیٹی کے پیمانے کا تو نہیں ہوتا تھوڑا ہوتا ہے وہ جہیز اس یتیم بچی کے دینے کے لیے تھا یہ بچی جس کو ہم ودا کر رہے تھے اس کی نگاہ جب ان چیزوں کے اوپر پڑی تو اس نے محسوس کیا کہ یہ اس قسم کی اور ویسے ہی انداز کی خیرات کی چیزیں ہیں جس طرح میرا باپ میری شادی میں ایک بیوہ ایک یتیم لڑکی کو دینے کا ارادہ رکھتا تھا وہ اس احساس کو برداشت نہیں کر سکی اس نے کہا کہ بابا جی مجھے یہ چیزیں نہ دیجیے خدا کے لیے مجھ پہ رحم کیجیے انسانی غیرت اور امیت تو یہ چیز ہوتی ہے مانگ اسے نہ خریدیے اس کا سودا نہ کیجیے دینے ہیں کسی نے تو اس طرح سے دو کیا کہا ہے اس نے زمین نے یوں بھیج دے کہ دستے عطا کو خبر نہ ہو خیرات کی طرح سے نہ دو عزیزان من ہمارے بھائی من ہمارے ہی جیسے ہم سب ایک مشترکہ مصیبت کے اندر گرفتار ہیں ہمارے پاس کچھ بچ گیا ہے ان کے پاس کچھ نہیں بچا دو بھائیوں میں بانٹ کے کھانے والی جو کیفیت ہے اس انداز سے کچھ یہ کرو تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں بھی آپ کو امن مل جائے گا اور اگر ایمان ہے تو اس کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا یہ ہے عزیزان نے آج کرنے کا کام اس قوم کے لیے اور اس کے بعد قوم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت نگاہ رکھے اور پوچھتی رہے کہ ذمہ دار اور کام نے کیا کیا کہ آئندہ کے لیے ایسی تباہی اس ملک پہ نہ آئے بجائے اس کے کہ کچھ لوگ اقتدار پر آ جائیں جو باقی رہ جائیں ان کی کوشش یہ ہو کہ کسی طرح سے اقتدار ان سے چھن کے ہمارے پاس آ جائے مسئلہ ہی سارا یہ رہ جائے بجائے اس کے کہ اس کے اندر یہ سارے کے سارے ذمہ دار ارباب قوم کے ابنائے قوم جنہیں کہتے ہیں وہ اس کے اندر سارے کے سارے آ جائیں جس کی بجائے ان سے ہر وقت پوچھیے کم از کم اس سیلاب کے بعد یہ ایک سوال تو پوچھتے رہیے جو بھی تمہارے پاس آئے مخالف میں آئے موافق میں آئے پوچھئے یہ کہ آپ نے کیا تدابیر اختیار کی کہ آئندہ کے لیے قوم اس ہلاکت کا شکار نہ ہو یہ پوچھئے عزیزہ نے من ہر لیڈر بننے والے سے پوچھیے ہر نعرہ لگانے والے سے پوچھیے ہر جلوس نکالنے والے سے پوچھیے اور ہر ووٹ مانگنے والے سے پوچھیے آپ نے اس قوم کی حفاظت کے لیے کیا تدابیر اختیار کی اور اس معیار کے مطابق یہ جائزہ لیجئے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی کوئی بات مانی جائے اگر عزیزا نے من عوام کی بات آج کچھ مانے رکھتی ہے کہ جسے ہر وقت کہا جاتا ہے عوام کی بات کے معنی یہ ہوں گے کہ اب یہ جینے والے عوام یہ پوچھیں اور ان میں سے ہر ایک سے پوچھیں کہ اس دفعہ ہم تو بچ گئے ہیں آپ نے کیا انتظام کیا ہے کہ آئندہ کے لیے یہ ہلاکت ہمارے سر پہ مسلط نہ ہو جائے یہ صرف کسی کے وعدے پہ نہ رہی وعدہ تو اس انداز کا ہونا چاہیے میں نے پہلے بھی ایک درس میں یہ چیز کہی تھی وعدے کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم نے کئی مقامات کے اوپر خدا کا وعدہ بھی یہ کہا ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہم تو بڑے استق القول راتے ہوئے ہیں بات کے سچے لا المیاد کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے اس کی تاکید کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمارا وعدہ بھی وہ ہے کہ اگر تم کسی وقت دیکھو نہیں پورا ہوا تو ہم سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ جو پورا نہیں ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر ان وعد ربے کا کانا مسولا وعدہ تو وہ چیز ہے نے من یہ سارے وعدے ہیں نا جو ایسے وقتوں میں کیے جاتے ہیں اس کے بعد فریضہ ہو جاتا ہے وعدہ کرنے والے کا کہ وہ بتائے کہ میں یوں پورا کر رہا ہوں اور فریضہ ہو جاتا ہے اس کا جس کے ساتھ وعدہ کیا جائے کہ وہ اس کے بعد پوچھے کہ یہ وعدہ جو کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں ہوا کیوں وعدہ پورا نہیں کیا گیا اور اس چیز کو سب سے پہلا بنیادی جرم قرار دیا یہ ہے نے من بچنے کی بات اس معلم صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم کو تعلیم دی تھی وہ تو ایک قدم آگے لے گیا تھا قوم کو شام کے صحرا میں حضرت عمر نے واپسی پہ دیکھا تھا نا اپنے معمول کے مطابق کہ وہ بذات خود جا کر ایک ایک کا حال معلوم کیا کرتے تھے اپنے اخبارات پر ہی بھروسہ نہیں کیا کرتے خود جا کر معلوم کیا کرتے تھے کہ حال کیا ہے ایک روزیدہ سے خیمے میں گئے وہاں ایک بڑھیا تنہا بیٹھی تھی اس سے پوچھا اپنی زبان میں کہوں گا کہ مائی کیا حال ہے تمہارا اس نے کہا کہ تمہیں میں حال کیا بتاؤں جس کو حال پوچھنا چاہیے جب اسے ہی اس کی پرواہ نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کو حال بتانے کو تیار نہیں کہا کہ مائی وہ کون ہے کہ جس کے ذمے تمہارا حال پوچھنا تھا کہا کہ وہ جو زمانے خلافت اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھ گیا ہے وہ جس نے ذمہ داری پہلے اپنے خطبے میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ددلا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مار گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوگی یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ میری مصیبت کا پوچھ میں سمجھتا ہوں اتنے سے ہی کچھ کم اوس نہیں پڑی ہوگی کہ آپ نے اگلی بات بھی کہہ دی کہ مائی تم نے اپنی مصیبت کا حال اس تک پہنچایا تھا اور آگے جواب عمر کی زبانی سنیے جو ساری عمر دوہراتے رہے اس جواب کو اور روتے رہے کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بڑھیا نے بتایا کہ یہ خلافت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اس نے کہا کہ یہ اس تک حال پہنچانا میرا فریضہ نہیں تھا یہ اس کا فریضہ تھا کہ وہ ایک ایک فرد کے متعلق باخبر رہتا اور آگے کہا اس نے کہا تھا کہ جو خدا خبیر کے نام پر ہم سے عطایت لیتا ہے اسے اتنا خبیر ہونا چاہیے کہ ہر فرد کی خبر اس کے پاس موجود ہو کہتا ہوں کیا تعلیم حضور دے گئے تھے اس قوم کو کیا قرآن سمجھا گئے تھے اس قوم کو یہ لفظ تو ہم ہمارے یہاں متواتر چلا آیا خدا کے نام پر حکومت الہیہ جسے ہم کہتے ہیں خدا کے نام پر حکومت قائم کرنا پوچھو اس گڑیا سے کہ وہ کیا بات سمجھی تھی خدا کے نام پر حکومت قائم کرنے کے معنی یہ ہیں جو ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں انسانوں کے متعلق وہ ذمہ داریاں ان کے ہاتھوں سے پوری ہوں گی وہ قبیر ہے وہ خدا ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ قبیر ہو ساری مملکت کے لیے ساری عمر روتے رہے حضرت عمر اس کے بعد اور خلافت کی ذمہ داری اس بڑھیا نے مجھے سمجھائی تھی کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ جو بات میں نے کہہ دی ہے خدا نے جو ذمہ داری لے رکھی ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے پوری ہوتی ان کی ذمہ داریاں وہ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں بھی کوئی ہمارا بعد کا تراشیدہ فلسفہ نہیں عزیزا نے مان یہ بھی تو قرآن سے ہی حاصل کردہ بصیرت اور علم ہے اسے بھی تو عمر نے ہی سمجھایا تھا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہ خدا براہ راست ذمہ داریاں پوری نہیں کیا کرتا وہ تو دیگر آیات کے علاوہ سورہ یاسین کی تو وہ آج سامنے لائیے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھوکوں کی روٹی کا کچھ انتظام کرو تو یہ کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو رزق کی ذمہ داری تو خدا نے لے رکھی ہے اگر اسے یہ مقصود ہوتا کہ یہ بھوکے نہ رہے تو وہ انہیں روٹی کیوں نہ دیتا تم کیا کہتے ہو اس کی ذمہ داری کو ہم پورا کریں کہا یہ آگے سے جواب دیتے کہا کس قدر گم رہی میں مبتلا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ خدا براہ راست کسی کے منہ میں آ کے لطمہ نہیں ڈالا کرتا ہے وہ ذمہ داری ان کے ہاتھوں پورا ہوا کرتی ہے جو خدا کے نام پر اپنی اطاعت خدا کی اطاعت لیتے ہیں لوگوں سے یہ چیز تھی اور وہ بات جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ بات بھی عمر نہیں ہمیں سمجھائی پہلی بات تو میں نے تقدیر کے معاملے میں کہی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس کی مثل ایک فکرہ نہیں جانتا <laughs> یہ جو دوسری چیز ہے اس نے تو یقین مانیے عمر بھر کے لیے مجھے ایک عجیب وش کی کیفیت میں رکھا ہوا جب پہلی دفعہ یہ سامنے آئی تھی میں عرض نہیں کر سکتا کہ کتنے دنوں تک مجھ پہ ایک محویت کا عالم رہا تھا بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس سے پیش کر کہ خدا نے یہ چیز کہی ہوئی ہے کہ عجیب و دعوت دائے زاد آنے ہر پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اعتراض دل میں سے یہ اٹھتا تھا کہ روز پکارتے ہیں وہ تو پکار کا جواب نہیں ملتا مصیبت زیادہ مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں بھوکے بھوکے رہتے ہیں یہ کہاں سے جواب ملتا ہے یہ حضرت عمر نے سمجھا دی اور یہ تو میں پھر کبھی تفصیل میں عرض کروں گا اسلام کا صحیح نظام تو میں نے سمجھا ہی حضرت عمر سے سیرت انسانیہ کی میرا جو کبرا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا حوادث کے زمانے میں دین کو مستحکم کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے صدیق اکبر سے سیکھا اور استحکام کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد یہ نظام و خدا بندی کیسے عمل متشکل کیا جاتا ہے سیرت فاروقی سے سیکھا میں نے سنیے کہ وہ اس مشکل ترین آیت کو سمجھاتے کس طرح سے خدا سے دعا ہم کب کرتے ہیں جب کوئی ہماری ضرورت روکی ہوئی ہوتی ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے جس کا حل نہیں ملتا جب یہ ضرورتیں پوری ہوتی رہیں مشکلات کے حل آتے چلے جائیں ضرورت نہیں پڑتی ہے تو سنیے ان کا فکر کہا کہ خدا نے مجھے یہ ذمہ داری خلافت کی اس لیے سونپی ہے عزیزہ نمان یاد رکھیے گا یہ الفاظ اس لیے سونپی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے لوں راستے میں روک لوں اگر تمہاری کوئی دعا خدا تک پہنچ گئی تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ میری شکایت ہو گئی کہ جو ذمہ داری اس نے پوری کرنی تھی اس نے نہیں کی اس لیے ہمیں تمہارے ہاں آنا پڑا کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے چار لفظ علیزہ نے من سوچیے کیا کچھ کہہ گئے ہیں یہ اس لیے دی گئی ہے کہ میں تمہاری کسی دعا کو خدا تک نہ پہنچ وہاں تک پہنچی تو میری شکایت ہو گئی یہاں بات عزیزا نے من کسی آئین میں یہ لکھ دینے سے نہیں ہے کائنات کا اقتدار اعلیٰ خدا کا ہے ریاست کا مذہب اسلام ہوگا خدا کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ سب کچھ کریں گے ٹھیک ہے آئینی طور پر اس کا اعلان ضروری ہے لیکن اس اعلان کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد خبیر ایسا ہونا پڑے گا جیسا اس بڑھیا نے شام کے دشت میں عمر سے کہا تھا اور اس کے بعد ذمہ دار ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو اس ذمہ داری کے احساس کرنے والے نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ ذمہ داری اس لیے سونپی گئی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں تمہاری اگر کوئی ضرورت رکی رہے تو اللہ کا کر دو میرا راستے میں کھڑے ہو جاؤ گرے باندھ سے ہاتھ ڈال دو گلا دبا دو کہ عمر یہ کیوں نہیں ہوا اور جو عمر اعلان کرتا ہے کہ دجلا کے کنارے مدینہ میں بیٹھا ہوا دجلا کے کنارے مملکت کا آخری سرت تھا نا اس دور میں کوئی انسان بھی نہیں کہ انسان مر جائے کتا بھی اگر بھوک سے مر گیا اس لیے کہ قرآن نے جہاں یہ کہا ہے کہ خدا کے ذمے رزق ہے وہاں صرف انسان نہیں کہا ومان داد میں نہ لڑ دے اللہ آفی لڑ دے اللہ رزق ہوا کوئی متنفس کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری خدا پہ نہ ہو اور یہ ذمہ داری پلٹ کے آ جاتی ہے ان کے اوپر جو خدا کے نام پر یہاں مملکت کام کرتے ہیں اس لیے آپ نے انسان نہیں کہا تھا کتا بھی کہا تھا اور پھر یہ ذمہ داری کی یہ صورت نہیں ہے بھوک سے نہ مار جائے ٹھیک ہے بھوک اور بھوک مٹانے کا فرق ہوتا ہے ہم اگر اپنے میز پہ بیٹھے ہوئے چار چار دس دس راؤنڈ جنہیں کہتے ہیں ہم ان میں کھانا کھائیں یہ بھی تو بھوک مٹانا ہے اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اگر ہم اوپر سے تھیلی میں چنے اور اچار لٹکا دیں یہ بھی بھوک سے بچانے کی صورت ہے اس ذمہ دار کی یہی شکل ہے کہ بھوک سے بچانے کی ان کی شکل کچھ اور ہوگی شکل وہ ہوگی کہ جب وہ شام کا قاصد حضرت عمر کے ہاں آ کے بیٹھا ہے اسی وقت کھانے کا وقت آ گیا وہاں یہ کسی قسم کا ایجاد و تکلف تو ہوتا نہیں تھا کہ اگر باہر سے کوئی آ کے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے کھانے کا وقت ہو رہا ہے تو ہم اٹھنا اٹھ کے جاتے ہیں اور وہاں کھانا منگاتے ہیں وہاں آ گیا وہیں وہ کھانا آ گیا وہ کھانا اس نے دیکھا جا کی رہتی تھی تھوڑا سا زیتون کا تیل تھا زیتون کا وہاں گھی نہیں ہوتا یہ ہوتا اعلیٰ تیل وہ شام سے آیا تھا اس نے کہا کہ امیر المنی آپ جا کی روٹی کھا رہے ہیں اب تو مملکت میں گیہوں اتنا ہوتا ہے کہ آپ گیہوں کی روٹی کھا لیں آپ نے کہا غالباً اقبا نام تھا خاص اقبا مجھے اس وقت یہ تو یقین ہے کہ مملکت میں ہر فرد کو جاؤ کی روٹی مل رہی ہے کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ ہر فرد کو مملکت میں گیہوں کی روٹی بھی مل رہی ہے اس نے کہا کہ نہیں یہ تو میں یقین نہیں دلا سکتا تو کہا کہ پھر مملکت کے امیر المومنین میں نیند تک گیہوں کی روٹی اس وقت جائز ہو سکتی ہے جب مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملے اسے وہ آخری شخص ہونا چاہیے کہ جو گیہوں کی روٹی کھائے جب تک پہلے باقیوں کو نہ مل جائے گیہوں کی گاؤں کی مل رہی ہے اس کا مجھے اطمینان ہے میں نے کر لیا اطمینان یہ کہ گیہوں کی مل رہی ہے اس کا ابھی انتظام و اطمینان مجھے نہیں ہوا تم نے یہ کہا ہے کہ وہاں کھا رہے ہو تم لوگ ٹھیک ہے بڑی خوشی کی بات ہے وہاں کھا رہے ہو میں تو اس دن کھا سکوں گا جب مجھے یقین ہو جائے کہ ملت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے مساوات محمدیہ کہا جاتا ہے میں کیا یہ رہا تھا کہ حوادث سے و سماوی آتے رہتے ہیں جب تک آدم اس مقام پہ ابھی نہیں پہنچتا اسے تو کہا تھا نا کہ اس کو اسماق اللہ بتا دیے گئے تھے کہ کائنات کے ہر قانون کا علم جب تک یہ ابھی حاصل نہیں کرتا بہت سے گوشے ابھی ایسے ہوں گے فطرت کی قوتوں کے جو ہنوز اس کی تقسیب سے باہر ہوں کوئی بات نہیں علم بڑھتا جائے گا ان میں سے ایک ایک فرشتہ اس کو سیدھا کرتا چلا جائے گا آدمی کو لیکن جب تک یہ پورا علم حاصل نہیں ہوتا یا جس نسبت سے کسی قوم کو یہ علم حاصل ہوتا ہے یہ عرضی اور سماوی آفات و حوادث تو آتی رہیں گی سوال آگے یہ ہوگا پھر کہ ان حوادث سے ہم نپٹتے کس طرح سے ہیں کہ یہ کوئی تباہی برپا نہ کریں اور یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم عزیزہ نے من جو اس نے ہمیں دی پہلی چیز یہ دی کہ یاد رکھو کائنات کی ہر قوت کا جو تصویر ہم نے تمہارے کر دی ہے متمع نگاہ تو یہ ہے کہ اس طرح سے ان کو کنٹرول میں اپنے لاؤ ان قوتوں کو کوئی قوت بھی تمہارے اختیار سے باہر نہ ہو سبھی قوانین کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں مومن کا مقام تو بہت بڑا ہے چائنا شیکس دی ورلڈ یہ کتاب آئی تھی چین میں یہ دریائے زرد جو ہے یلو ریور اس کی تغیانیوں کا اور ہلاکت سامانیوں کا یہ عالم تھا عام طور پہ ہر سال برسات کے موسم میں اس کا پاٹ قریب تیس میل تک چوڑا ہو جاتا ہے اور اس نے جب سے تاریخ بنی تھی اس ملک کی کوئی سال امن سے گزرتا ہی نہیں تھا اس لیے کہ کوئی خاص متعین اس کا رخ نہیں تھا بینکس نہیں تھے سواحل نہیں تھے وہ ہر سال اپنا رخ بدلتا تھا اور پھر اس قسم کا بفرا ہوا دریا جب اپنی مرضی کے مطابق رخ بدلے تو اس کے بعد تو نہ کہہ رہا منظرت باشد نہ میرا کوئی محفوظ ہی نہیں رہ سکتا تھا ملک میں ٹائم ان نون سے یہ تباہیاں چلی آ رہی تھی اس ملک میں اور ان قوموں نے یہ اس قوم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ صاحب یہ ہمارا مقدر ہی ایسا ہے افیون ذرا قوم تھی اقتدار جب انہوں نے سنبھالا ہے کہ جنہوں نے فطر کے قوانین کا مطالعہ کر کے اس کی قوتوں کو مسخر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو وہ بڑا ڈرامیٹک انداز ہے کہ جس میں موز تک نے جا کے وہاں سیلاب کے زمانے میں اس کا فکرہ ہے اس کی تقریر کا کہ زرد تم تاریخ انسانیت کے ابتدا سے من مانی کر رہے ہو اب بھی تمہاری یہ صورت ہے کہ تم کسی پابندی کے قائل نہیں ہو اس لیے کہ اب تک اس قوم کے اندر بھی کسی قانون اور ضابطے کی پابندی نہیں ہوتی تھی اب یہاں اقتدار اس قوم کے ہاتھ میں آیا ہے جو قاعدے اور ضابطے کی پابند ہے زرد دریا اس کے بعد تمہیں بھی قاعدے اور ضابطے کا پابند رہنا پڑے گا آئندہ سال سے تمہیں ساحلوں کے اندر بہنا ہوگا ساحل سے باہر نہیں جا سکتے اور آئندہ سال دریائے زر ساحلوں کے اندر بہتا تھا اب وہ انسان کے مقرر کیے ہوئے راستے میں بہ رہا ہے انسان تو وہ بلا ہے اس میں جہاں سے دریا نکلتا تھا اور جہاں جا کے گرتا تھا راستے میں جتنی آبادیاں تھیں ان کے حصے میں ٹکڑے کر دیے دریا کے اس حصے کے ایک ایک میل دو دو میل کا ان کے ذمہ یہ لگا دیا کہ تمہاری روٹی کا ذمہ ہمارے اوپر ہے تمہارا ذمہ یہ ہے کہ اس کے ساحل ایسے بنا دو کہ جتنا جی جائے بھی پھر جائے توڑ نہ سکے ان کو اور آئندہ برسات تک دریائے یلو کو لگام دے دی گئی اس میں ابھی ان اخبار سماجی پر ایمان کا ذکر نہیں آ رہا کہیں صرف فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کا ذکر آتا ہے جس کے لیے قرآن نے آدم کہا ہوا ہے مومن نہیں وہاں کہا ہوا یہ مقام عالمیت ہے ابھی جہاں فطرت کی قوتیں اس کے تابع تصویر ہوتی ہیں ہر وہ متنفس جو آدمی کے مقام کے اوپر ایسا کر سکتا ہے ہم تو آدمی کے مقام کے اوپر بھی نہیں پہنچے اور اسی لیے تو اس نے یہ کہا تھا دکھ بھرے آواز میں اس قوم کو پکار کے کہ بآم نہ رسیدی خدا کے میں جوئی تو بندے کا پتر نہیں بنیا تو ربرا مقرر بن گیا تو کرم دیا آدم کے مقام کے اوپر تو پہنچ اس کے بعد پھر بات کر خدا کی آدمی کے مقام پہ نہیں پہنچا خدا کی بات کیا کر رہا تو کیا عجیب انداز تھا اس شخص کے کہنے کا بعد میں نہ رسیدی خدا کے میں جوئی لیکن ہمیں تو یہ خدا کے پرستیدہ جو ہے پرستار جو ہیں آدم کے مقام پہ پہنچنے ہی نہیں دیتے یوں ہی یہ تباہیاں لائیں یہ فطرت کی قوتیں ہماری نگاہوں کا روخ انہوں نے دوسری طرف موڑ دی نہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں یاد آنے دیں نہ ذمہ دار ارباب کی ذمہ داریاں ان کے سامنے لانے دیں بتایا ہی نہ گیا کہ یہ کن جرائم کی پاداش میں یہ ہو رہا ہے گناہوں کا درجہ ہونے توبہ اور استغفار کے معنی مسجدوں میں بیٹھ کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تصویر پھیرنے کا نام ہو گیا تاکہ ادھر ان کی توجہ ہی نہ آئے نتیجہ یہ کہ ہر بار کا سیلاب پہلے سے زیادہ تباہیاں لانے والا بنا ہے یہ تھا ابلیس کی سازش نے جو اقبال کہہ گیا ہے کہ راج اس کا وہ کہتا تھا کہ میں اس امت کی بیداری سے ڈرتا ہوں <clears throat> ابلیس نے کہا تھا اپنے مشینوں سے کہ ابلیس کے نقطۂ نگاہ سے حقیقی فتنہ جو ہے وہ مزدقیت فتنہ ہے فردہ نہیں اسلام ہے ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ پھر ہم کیا کریں کہ یہ امت بیدار نہ ہونے پائے مقام آدمیت پہ بھی نہ آنے پائے خدا کا مقام تو اور ہوتا ہے اس نے کہا تھا کہ پروگرام اس کے لیے یہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے سلاد آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں تصبیاں دے دو انہیں یہ کہہ دو کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آئے جرائم کی طرف نگاہ نہ جانے دو اس طرف نظر نہ اٹھنے دو کہ کس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ قوم تباہ ہو گئی مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں پختہ تر کر دو مزاج خان میں ساتے زندگی میں اس کے سب مورے ہوں بات سب مورے ہوں مات ایک ایک مورا مات ہوتا چلا جا رہا ہے جیزا نے مات مشرقی پاکستان کی بساط پہ ہمارے مہرے جس طرح سے مات ہوئے یہاں آنے کے بعد جس طرح ایک ایک مہرہ مات ہو رہا عزیزان مان بھکاریوں کی قوم کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہیں اس اکہتر کی جنگ کے بعد کے عواقب میں جو کچھ ہمارے پاس آپ ہو رہا ہے جس طرح سے وہاں وقت جا رہے ہیں ہمارے جس طرح سے یہ مذاکرات مذاکرات کیا ہو رہے ہیں جس طرح سے ہر بار ہم خود فریبی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں آج صبح کے اخبار میں یہ تھا جس سے سڑک اٹھا کہ اتنے لمبے چوڑے مذاکرات کے بعد بات وہیں پھر ہے انہوں نے کہا ہے یہ کہ نہیں ہندو کی ذہنیت ہمیں کسی فیصلے کی طرف نہیں آنے دیتی کوئی نئی بات نہیں ہے ابھی جانا ہندو کی ذہنیت ہندو نے تو پاکستان بننے کے بعد جواہر لال نہرو نے اپنی پہلی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے آج جنہوں کو یہ کچھ کر لینے دیجیے کچھ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا کہ اس کے بعد ہم پھر اکھنڈ بھارت بنائیں جن کے اذان یہ ہوں ان سے ہم خیر کی توقع کر سکتے ہیں عزیزان من کسی سے بھی یہاں خیر کی توقع نہیں ہو سکتی اپنے ہی حسن عمل سے یہ چیز ہو سکتی ہے اور پھر حسن عمل کے اندر فریب میں نہ آ جائیے قرآن نے پہلی بات کہی تھی کہ اپنی سرحدوں کو اتنا مضبوط رکھیے کہ تم وہاں بیٹھے ہو اور مخالفین کے دل وہاں کانپ رہے ہوں تمہاری وجہ سے یہ کہا تھا اس نے مومن کے متعلق یہ کہا تھا وہ یکت لوں وہ مومن کی زندگی یہ ہے اس حفاظت کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوتا ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے وہاں دو ہی شکلیں اس قرآن نے بتائی ہیں تیسری شکل ہی ہے نہیں عزیزان میں یا وہاں وہ اپنی جان دے دیتا ہے یا غالب اور منصور واپس آتا ہے اب بھی یہی چیز اس مسئلے کو حل کر سکے گی ہم جانے آج بھی یہی ایک حل ہے کوئی دوسرا حل اس کا نہیں یقت لو نہ وہ لیکن اس کے لیے تو قرآن نے شرط لگائی تھی کہ اس کے لیے اس انداز میں میدان جنگ میں لڑنا ہوگا یا قوم کو پوری قوم کو وہاں تو سپاہی الگ ہوتا ہی نہیں ہے قرآن کی روح سے تو ہر مسلمان سپاہی ہوتا ان کے لیے کہا تھا کا بنیاد مرسوس قوم کو یوں ہونا چاہیے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو اینٹ کی بھی دیوار نہیں کہ دو دیواروں کے اندر ہی تھوڑی سی یوں ہی رکھنا ہوتا ہے جیسے سکہ ڈھال کے ایک دیوار بنائی ہوئی ہو عزیزا نے مان یہ مثال کی قرآن میں قوم کے اندر اس قسم کی باہمی اللہ بائنا قدو بکوں دلوں کی دیواریں اس طرح سے ملی ہوئی ہوں پوری قوم کے اندر اور پھر ایک ہی زندگی کا مقصد ہو یا وہاں سے غالب اور منصور لوٹنا ہے یا جان دے دینی ہے نے مان آپ ایک ہندو کہہ رہے ہیں ایران اور روما جیسی طاقتیں مٹھی بھر اربوں کا ایک میدان میں مقابلہ نہ کر سکیں ہاں آگے علاج اس کا یہ ہوگا لیکن یہ جو آفتے آتی ہیں ان کا علاج عزیزا نے مان یہ علاج ہوگا کہ ہر وقت ویجیلنس رہے کوئی اور نہیں مارتا عزیزا نے مان وما ماں کم مصیبت اللہ بما قصبت دی کم قرآن کہتا جو مصیبت تم سے آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے مصیبت آئے تو ڈھونڈو ان ہاتھوں سے جن کی وجہ سے وہ مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے یہ ہے عزیزہ نے من میرا آج کا پیغام اور پھر دہرادوں کہ ہم جو بچ گئے ہیں ان مصیبتوں سے ان کے لیے جو ابھی سانس لے رہے ہیں ان آفتوں کے اندر ان کے لیے جو کچھ تم سے ہو ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں کریں اور اس انداز سے کریں جو